وقت کا تقاضا زمانے کی آواز یہی ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے کنبوں قبیلوں میں اپنا نام مت لکھواؤ دنیا کی طاقت کا روب اپنے دل و دماغ پہ نہ آنے دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے متوالے بن جاؤ حکمران بھی عوام بھی پولیس والے بھی ایجنسیوں والے بھی سب کے لیے قرآن ایک ہے سب کے لیے حدیث ایک ہے سب کو قیامت کے دن پیاس لگے گی تو نظر محمد عربی کی طرف جائیں گی سب کو قیامت کے دن عذاب کا خطرہ ہوگا نظر نبی شفیع المدربین کی طرف جائے گی اور میں نے نبی کے روزے کے پاس لکھا ہوا دیکھا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے شفاعتی القبائر من امتی کہ میری شفاعت تو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے جنہوں نے گناہ کر لیے اب بریک پر پاؤں رکھ دو جنہوں نے گندی زندگی گزار لی رک جاؤ محمد عربی کے قدموں میں آ جاؤ خدا کی قسم توبہ کے آنسو جو آنکھ سے نکلتے ہیں رب تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ میٹھے ہیں حضرت آدم کے آنسو ایک چیل نے پی لیے کہنے لگی میں نے تو ایسا میٹھا پانی نہیں پیا ہاں جس سے غلطی ہو جائے اور وہ رب سے معافی مانگتے ہوئے آنسو بہائے اللہ پاک کو آنسو پسند ہے دیکھو جنت سمجھ چکی ہے شیطان کے ایجنٹ مقابلے پہ کھڑے ہیں بچے بلک رہے ہیں آسام کے علاقے میں ایک بچے کو کڑھائی میں تل کے اس کی ماں کی گود میں رکھ دیا گیا کہ تجھے کھانا پڑے گا بابی مسجد پکار رہی ہے قرآن پوچھ رہا ہے کیا میں زندہ نہیں ہوں کیا میری آیتیں تم نے نہیں سنی ہے ہم گلی کوچوں کے کیڑے بن گئے ہم اپنی تجارت کا ایندھن بن گئے ایک مکان کے بعد دوسرا مکان ظالموں کیا کرو گے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا یہ گھارا یہ مٹی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہو مگر اولاد تمہیں دفن کر کے آ جائے گی ایک منٹ قبر پر نہیں جائے گی اپنا ڈاکٹروں کے ہاں پیشاب ٹیسٹ کر کے بھی تمہیں کوئی سالے ثواب نہیں پہنچائے گا بچوں کے پاس قرآن نہیں ہے وہ پہنچائیں گے زندگی ختم ہو رہی ہے آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جو بے نمازی ہے توبہ کر لیں جو جہاد کے منکر ہے توبہ کر لیں جو فحاشی بے حیائی میں پڑے ہیں توبہ کر لیں جو حرام کھا رہے ہیں توبہ کر لیں جو جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں توبہ کر لیں جو نبی اور صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں توبہ کر لیں رات کا آخری وقت ہے رب آسمان کے پہلے پہلے آسمان سے پوچھ رہا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے خیرے مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا کیا توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے